یہاں پکارا ذکریا اپنی رب کو بولا اے رب میرے مجھے اپنی پاس سے دے ستھری اولادہ بے شک تو ہی ہے دعا سنی والا